حضرت حکیم بن جابر رحمہ اللہ اپنے والد حضرت جابر بن طارق احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کے پاس کدو تھا میں نے کہا یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ قرع ہے یہ ہے ہم اس کے ساتھ اپنے کھانے یعنی سالن میں اضافہ کرتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چار